گناہوں سے بالکل پاک حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مرفون روایت ہے جو بھی مسلمان رات کو بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اکبر و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک الحمد وحمدی ومیت وهو على کل شن قدیر ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله الغفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے کہ اسی دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے دعا کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ پاک ہے اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا اور تعریف اسی کے لیے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی توفیق کی بنا اس کی توفیق کے بنا نہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے نہ نیکیاں انجام دی جا سکتی ہیں میں اللہ غفور الرحیم سے مغفرت طلب کرتا ہوں عن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ مرفوعا قال ما من مسلم يتعار من جوف الليل فيقول الله أكبر وسبحان الله إلى آخره إلا سلخه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه روشنی اور تاریکی کی جنگ آدمی کا دل ایک آئینہ ہے اگر اس آئینے کو گناہ اور نافرمانی کے زنگ اور میل سے پاک کر لیا جائے تو یہ نور الہی سے جگمگانے لگتا ہے آدمی سے جو گناہ بھی سرزد ہوتا ہے وہ ایک ظلمت یعنی تاریکی اور سیاہی کی طرح دل کے آئینے پر چھا جاتا ہے اور عبادت ایک نور بن کر اس تاریکی اور سیاہی کو مٹا دیتی ہے بس اسی طرح دل پر نور اور ظلمت روشنی اور تاریکی کا مقابلہ جاری رہتا ہے اور جب بھی ظلمت اور سیاہی کا غلبہ ہونے لگے تو توبہ ایک ایسی عبادت کی شکل میں جلوہ گر ہوتی ہے کہ اس کے نور سے تاریکیاں شکست کھا جاتی ہیں اور دل ادسر نو پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے